حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عورتوں سے بیق وقت نکاح کرنے سے منع فرمایا عورت اور اس کی پھوپی اسی طرح کوئی عورت اور اس کی خالہ سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترانوے